حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انسان قرآن مجید لے کر کے علاقے میں جائے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے اس نہیں کی حکمت یہ ہے کہ کہیں یہ دشمن یعنی کافر کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ اس کی ہتک کرے سننے داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو دس